بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رکھنے نہیں ہیں